چوری منشی پریم چند ہائے بچپن تیری یاد نہیں بھولتی وہ کچا ٹوٹا ہوا گھر وہ پوال کا بچھونا وہ ننگے شریر ننگے پاؤں کھیتوں میں گھومنا آم کے پیڑوں پر چڑھنا ساری باتیں آنکھوں کے سامنے پھیر رہی ہیں چمرودھے جوتے پہن کر اس سمے کتنی پرسنتا ہوتی تھی اب فلیکس کے جوتوں میں بھی نہیں ہوتی گرم پنوے رس میں جو آنند تھا وہ گلاب کے شربت میں کہاں چبینے اور کچے بیروں میں جو رس تھا وہ اب انگور اور کھیر موہن میں بھی نہیں ملتا میں اپنے چچیرے بھائی ہلدھر کے ساتھ دوسرے دیہات میں ایک مولوی صاحب کے یہاں پڑھنے جایا کرتا تھا میری آیو آٹھ سال تھی ہلدھر جو کہ اب سورگ میں نواس کر رہے ہیں مجھ سے دو ورش جیٹھے تھے ہم دونوں پراتہ کال باسی روٹیاں کھا کر دوپہر کے لیے مٹر اور جو کا چبینا لے کر چل دیتے تھے پھر تو پورا دن اپنا تھا مولوی صاحب کے یہاں کوئی حاجری کا رجسٹر تو تھا نہیں تتھا نہ غیر حاضری کا جرمانہ ہی دینا پڑتا تھا پھر بھائے کس بات کا کبھی ریلوے اسٹیشن کی اور نکل جاتے اور گاڑیوں کی بہار دیکھتے گاڑیوں کے وقت کا جتنا گیان ہم کو تھا شاید اتنا ٹائم ٹیبل کو بھی نہ تھا راستے میں شہر کے مہاجن نے ایک باغ لگوانا آرمبھ کیا تھا وہاں ایک کنواں کھد رہا تھا وہ بھی ہمارے لیے ایک دلچسپ تماشا تھا بوڑھا مالی ہمیں اپنی جھونپڑی میں بڑے پیار سے بٹھاتا ہم اس سے جھگڑ جھگڑ کر اس کا کام کرتے کہیں بالٹی لیے پودوں کو سینچ رہے ہیں تو کہیں کھرپی سے کیاریاں کھود رہے ہیں کہیں کینچی سے بیلوں کے پتیاں چھانٹ رہے ہیں ان کاروں میں کتنا آنند تھا مالی بال پرکرتی کا پنڈت تھا ہم سے کام لیتا پر اس طرح مانو ہمارے اوپر کوئی احسان کر رہا ہو جتنا کام وہ دن بھر میں کرتا ہم گھنٹے بھر میں نپٹا دیتے اب وہ مالی نہیں ہے کنتو باغ ہرا بھرا ہے اس کے پاس سے ہو کر گزرتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ ان پیڑوں کو گلے مل کر روؤں اور کہوں پیارے تم مجھے بھول گئے مگر میں تمہیں نہیں بھولا میرے دل میں تمہاری یاد اب تک ہری ہے اتنی ہی ہری جتنے تمہارے پتے نسوارتھ پیار کے تم جیتے جاگتے سوروپ ہو کبھی کبھی ہم ہفتوں غیر حاضر رہتے مگر مولوی صاحب نے ایسا مولوی صاحب سے ایسا بہانہ کر دیتے کہ ان کی چڑھی ہوئی تیوریاں اپنے آپ اتر جاتی اتنی کلپنا شکتی آج ہوتی تو ایسا اپنیاس لکھ مارتا کہ لوگ حیران رہ جاتے اب تو یہ ہے کہ بہت سر کھپانے کے پشچات کوئی کہانی سوچتی ہے خیر ہمارے مولوی صاحب درجی تھے مولوی گیری صرف شوق سے کرتے تھے ہم دونوں بھائی اپنے گاؤں کے کرمی کمہاروں میں ان کی خوب بڑائی کرتے یوں کہیے کہ ہم مولوی صاحب کے سفری ایجنٹ تھے ہمارے ادیوگ سے جب مولوی صاحب کو کچھ کاریہ مل جاتا تو ہم پھولے نہ سماتے جس روز کوئی اچھا بہانہ نہ سوچتا مولوی صاحب کے لیے کوئی نہ کوئی سوگات لے جاتے کبھی سیر آدھا سیر پھلیاں توڑنی تو کبھی دس پانچ اوکھ کبھی جو تو کبھی گیہوں کی ہری ہری بالیں لے لی ان سوگاتوں کو دیکھتے ہی مولوی صاحب کا غصہ شانت ہو جاتا جب ان چیزوں کی فصل نہ ہوتی تو ہم سزا سے بچنے کے لیے کوئی اور اپائے سوچتے مولوی صاحب کو چڑیوں کا بڑا چاو تھا مکتب میں شیاما بلبل دہیل تتھا چنڈولوں کے پنجرے لٹکتے رہتے تھے ہمیں سبق یاد ہو کہ نہ ہو پر چڑیوں کو یاد ہو جاتے تھے ہمارے ساتھ ہی وہ بھی پڑھا کرتی تھیں ان چڑیوں کے لیے بیسن پیسنے میں ہم لوگ بڑا اتساہ دکھاتے تھے مولوی صاحب سب لڑکوں کو پتنگیں پکڑ لانے کی تاکید کرتے رہتے تھے ان چڑیوں کو پتنگوں میں خاص روچی تھی کبھی کبھی ہماری بلا پتنگوں ہی کے سر چلی جاتی ان کا بلیدان کر کے ہم مولوی صاحب کے رودر روپ کو خوش کر لیا کرتے تھے ایک دن پراتکال ہم دونوں بھائی تالاب میں منہ دھونے گئے ہلدھر نے کوئی سفید سی چیز مٹھی میں لے کر دکھائی میں نے لپک کر مٹھی کھولی تو اس میں ایک روپیہ تھا حیران ہو کر پوچھا یہ روپیہ تمہیں کہاں سے ملا ہلدھر اماں نے تاک پر رکھا تھا کھاٹ کھڑی کر کے نکال لایا مکان میں کوئی سندوق یا الماری تو تھی نہیں روپے پیسے ایک اونچے تاک پر رکھ دیے جاتے تھے ایک روز پہلے چچا جی نے سن بیچا تھا اسی کے روپے زمیندار کو دینے کے لیے رکھے ہوئے تھے ہلدھر کو نہ جانے کیوں کر پتہ چل گیا جب گھر کے سبھی لوگ اپنے اپنے کام دھندے میں لگ گئے تو اپنی چار پائی کھڑی کی اور اس پر چڑھ کر ایک روپیہ نکال لایا اس سمے تک ہم نے کبھی روپیہ چھوا تک نہ تھا وہ روپیہ دیکھ کر آنند اور ڈر کی جو ترنگیں دل میں اٹھی تھیں وہ اب تک یاد ہے ہمارے لیے ایک روپیہ ایک البیہ چیز تھی مولوی صاحب کو ہمارے یہاں سے صرف بارہ آنے ملا کرتے تھے ماہ کے انت میں چچا جی خود جا کر پیسے دے آتے تھے بھلا کون ہمارے گرو کا انداز کر سکتا تھا لیکن مار کا بھے آنند میں وگھن ڈال رہا تھا روپے انگنت تو تھے نہیں چوری کا کھل جانا مانی ہوئی بات تھی چچا جی کے غصے کا بھی مجھے تو نہیں پر ہلدھر کو انوبھو ہو چکا تھا یوں ان سے سیدھا سادھا ویکتی دنیا میں نہ تھا چچی نے ان کی رکشا کا بھار سر پر نہ لیا ہوتا تو کوئی بنیا انہیں بازار میں بیچ سکتا تھا پر جب غصہ آ جاتا تو پھر انہیں کچھ نہ سوچتا اور تو اور چچی بھی ان کے کرودھ کا سامنا کرنے سے ڈرتی تھیں ہم دونوں نے کئی منٹ تک انہی باتوں پر وچار کیا اور آخر میں یہی طے ہوا کہ آئی ہوئی لکشمی کو نہ جانے دینا چاہیے ایک تو ہمارے اوپر شک ہوگا ہی نہیں اگر ہوا بھی تو ہم صاف انکار کر جائیں گے کہیں گے ہم روپیہ لے کر کیا کرتے تھوڑا سوچ وچار کرتے تو یہ نشچے پلٹ جاتا تتھا وہ وبت سلیلا نہ ہوتی جو آگے چل کر ہوئی پر اس سمے ہم سے شانتی سے وچار کرنے کی کھمتا کہاں تھی منہ ہاتھ دھو کر ہم دونوں گھر آئے اور ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھا اگر کہیں اس سمے تلاشی کی نوبت آئی تو پھر تو بھگوان ہی مالک ہے لیکن سب لوگ اپنا اپنا کام کر رہے تھے کوئی ہم سے کچھ نہ بولا ہم نے ناشتہ بھی نہ کیا چبینا بھی نہ لیا کتاب بغل میں دبائی اور مدرسے کا راستہ لیا برسات کے دن تھے آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے ہم دونوں خوش خوش مکتب کی طرف چلے جا رہے تھے آج کاؤنسل کی منسٹری پا کر بھی شاید اتنا آنند نہ ہوتا ہزاروں منصوبے باندھتے تھے ہزاروں ہوائی قلعے بناتے تھے یہ موقع بڑے بھاگیہ سے ملا تھا زندگی میں پھر شاید یہ اوسر ملے نہ ملے اس لیے اس روپے کو اس پرکار خرچ کرنا چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ دنوں تک چل سکے یدپی ان دنوں پانچ آنے سیر بڑی اچھی مٹھائی ملتی تھی اور شاید آدھا سیر مٹھائی میں ہم دونوں افر جاتے کنتو یہ خیال ہوا کہ مٹھائی کھائیں گے تو روپیہ آج ہی غائب ہو جائے گا کوئی سستی وستو کھانی چاہیے جس میں مزہ بھی آئے پیٹ بھی بھرے اور پیسے بھی کم خرچ ہوں آخر امرودوں پر ہماری نظر گئی ہم دونوں راضی ہو گئے دو پیسے کے امرود لیے سستا وقت تھا بڑے بڑے بارہ امرود ملے ہم دونوں نے کرتوں کے دامن بھر لیے جب ہلدر نے کھٹکن کے ہاتھ میں روپیہ رکھا تو اس نے شک سے دیکھ کر پوچھا روپیہ کہاں پایا لالا چرا تو نہیں لائے اتر ہمارے پاس تیار تھا زیادہ نہیں تو دو تین کتابیں پڑھ ہی چکے تھے ودیا کا کچھ کچھ پربھاؤ ہو چلا تھا میں نے جھٹ سے کہا مولوی صاحب کو فیس دینی ہے گھر میں پیسے نہیں تھے تو چچا جی نے روپیہ دے دیا اس اتر سے کھٹکن کا سندے دور ہو گیا ہم دونوں نے ایک پلیا پر بیٹھ کر خوب امرود کھائے لیکن اب ساڑھے پندرہ آنے پیسے کہاں لے جائیں ایک روپیہ چھپا لینا اتنا کٹھن کام نہ تھا پیسوں کا ڈھیر کہاں چھپاتے نہ کمر میں اتنی جگہ تھی نہ جیب میں اتنی گنجائش انہیں اپنے پاس رکھنا چوری کا ڈھنڈورا پیٹنا تھا بہت سوچنے کے پشچات نرنے کیا کہ بارہ آنے مولوی صاحب کو دے دیے جائیں باقی ساڑھے تین آنے کی مٹھائی اڑے یہ فیصلہ کر کے ہم لوگ مکتب پہنچے آج کئی روز بعد گئے تھے مولوی صاحب نے بگڑ کر پوچھا اتنے دن کہاں تھے میں نے کہا مولوی صاحب گھر میں غمی ہو گئی یہ کہتے کہتے بارہ آنے ان کے سمکھ رکھ دیے پھر کیا پوچھنا تھا پیسے دیکھتے ہی مولوی صاحب کی بانچھیں کھل گئی مہینہ سماپت ہونے میں ابھی کئی دن باقی تھے سادھارنتہ مہینہ چڑھ جانے تتھا بار بار تقاضے کرنے پر تب کہیں پیسے ملتے تھے اب کی اتنی جلدی پیسے پا کر ان کا پرسن ہونا کوئی سواوک بات نہ تھی ہم نے ان لڑکوں کی طرف سگرو نیتروں سے دیکھا مانو کہہ رہے ہوں ایک تم ہو کہ مانگنے پر بھی پیسے نہیں دیتے اور ایک ہم ہیں جو پیشگی دیتے ہیں ہم ابھی سبق پڑھ رہے تھے کہ پتہ چلا آج تالاب کا میلہ ہے دوپہر میں چھٹی ہو جائے گی مولوی صاحب میلے میں بلبل لڑانے جائیں گے یہ سوچنا سنتے ہی ہماری پرسنتا کا ٹھکانہ نہ رہا بارہ آنے تو بینک میں جمع کر ہی چکے تھے ساڑھے تین آنے میں میلہ دیکھنے کی ٹھہری آج خوب بہار ہوگی آنند سے ریوڑیاں کھائیں گے گول گپے اڑائیں گے جھولے پر چڑھیں گے اور شام کو آرام سے گھر پہنچیں گے لیکن مولوی صاحب نے کڑی شرط یہ لگا دی کہ سب لڑکے چھٹی کے پورو اپنا اپنا سبق سنا دیں جو سبق نہ سنا سکے گا اسے چھٹی نہ ملے گی پرینام یہ ہوا کہ مجھے تو چھٹی مل گئی پر ہلدھر قید کر لیے گئے تتھا کئی لڑکوں نے بھی اپنے سبق سنا دیے سو وہ سبھی میلہ دیکھنے چل پڑے میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا پیسے میرے ہی پاس تھے اس لیے میں نے ہلدر کو ساتھ لینے کی پرتیشا نہ کی طے ہو گیا کہ وہ چھٹی پاتے ہی میلے میں آ جائے تتھا دونوں ساتھ ساتھ میلہ دیکھیں میں نے وچن دیا تھا کہ جب تک وہ نہ آئیں گے ایک پیسہ بھی خرچ نہ کروں گا مگر کیا معلوم تھا کہ دربھاگیہ کچھ اور ہی لیلا رچ رہا ہے مجھے میلہ پہنچے ایک گھنٹے سے ادھک گزر گیا پر ہلدر کا کہیں پتہ نہیں کیا اب تک مولوی صاحب نے چھٹی نہیں دی یا مارگ بھول گئے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سڑک کی اور دیکھتا تھا اکیلے میلہ دیکھنے میں دل بھی نہ لگتا تھا یہ شنشے بھی ہو رہا تھا کہ کہیں چوری کھل تو نہیں گئی اور چچا ہلدر کو پکڑ کر گھر تو نہیں لے گئے انت میں جب شام ہو گئی تو میں نے کچھ ریوڑیاں کھائیں اور ہلدر کے حصے کے پیسے جیب میں رکھ کر آہستہ آہستہ گھر کی اور چل دیا راستے میں خیال آیا مکتب ہوتا چلوں شاید ہلدر ابھی بھی وہیں ہو مگر وہاں سناٹا تھا ہاں ایک لڑکا کھیلتا ہوا ملا اس نے مجھے دیکھتے ہی زور سے کہہ کہا لگایا اور بولا بچہ گھر جاؤ تو کیسی مار پڑتی ہے بتانا تمہارے چچا آئے تھے ہلدر کو مارتے مارتے لے گئے ہیں اجی ایسی تان کر گھونسا مارا کہ میاں ہلدر مکھ کے بل گر پڑے یہاں سے گھسیٹتے ہوئے لے گئے ہیں تم نے مولوی صاحب کو فیس دے دی تھی وہ بھی لے لی اب کوئی بہانہ سوچ لو نہیں تو بے بھاؤ کی پڑے گی میری سٹی پٹی گم ہو گئی شریر کا لہو سوکھ گیا وہی ہوا جس کا مجھے سندے ہو رہا تھا پیر من من بھر کے ہو گئے گھر کی اور ایک ایک قدم چلنا کٹھن ہو گیا دیوی دیوتاؤں کے جتنے نام یاد تھے سبھی کی مانتا مانی کسی کو لڈو کسی کو پیڑے کسی کو بتاسے گاؤں کے ڈی کا سمرن کیا کیونکہ اپنے حلقے میں ڈی کی ہی مرضی سرو پردھان ہوتی ہے یہ سب کچھ کیا کنتو جیوں جیوں گھر نکٹ آتا دل کی دھڑکن بڑھتی جاتی تھی گھٹائیں امڑی آتی تھیں معلوم ہوتا تھا آکاش پھٹ کر گر جانا چاہتا ہے دیکھتا تھا لوگ اپنے اپنے کام چھوڑ چھوڑ کر بھاگے جا رہے ہیں گائیں بھی پونچھ اٹھائے گھر کی اور اچھلتے کودتے چلی جاتی تھیں چڑیا اپنے گھونسلوں کی اور اڑی چلی آتی تھیں کنتو میں اسی مند گتی سے چلا جاتا تھا مانو پیروں میں شکتی ہی نہیں تھی دل چاہتا تھا کہ زور کا بخار چڑھائے یا کہیں چوٹ لگ جائے لیکن کہنے سے دھوبی گدھے پر نہیں چڑھتا بلانے سے مرتیو نہیں آتی اور بیماری کا تو کہنا ہی کیا کچھ نہ ہوا اور دھیرے دھیرے چلنے پر بھی گھر سامنے آ ہی گیا اب کیا ہو ہمارے دروازے پر املی کا ایک گھنا ورکش تھا میں اسی کی آڑ میں چھپ گیا کہ ذرا اور اندھیرا ہو جائے تو خاموشی سے گھس جاؤں اور اماں کے کمرے میں چارپائی کے نیچے جا بیٹھوں جب سب لوگ سو جائیں گے تو اماں سے ساری کہانی کہہ سناؤں گا اماں کبھی نہیں مارتی ذرا ان کے سامنے جھوٹ موٹ روؤں گا تو وہ اور بھی پگھل جائیں گی رات گزر جانے پر پھر کون پوچھتا ہے صبح تک تو سب کا غصہ ٹھنڈا ہی ہو جائے گا یعنی یہ منصوبے پورے ہو جاتے تو اس میں سندے نہیں کہ میں بے داغ بچ جاتا مگر وہاں تو ودھاتا کو کچھ اور ہی منظور تھا مجھے ایک لڑکے نے دیکھ لیا اور میرے نام کی رٹ لگاتے ہوئے سیدھے میرے گھر میں بھاگا اب میرے لیے کوئی امید نہ رہی لاچار گھر میں داخل ہوا تو سہسا منہ سے ایک چیخ نکل آئی جیسے مار کھایا ہوا کتا کسی کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر بھائی سے چلانے لگتا ہے بالکل اسی طرح بروٹھے میں پتا جی بیٹھے ہوئے تھے پتا جی کا سواستھ ان دنوں کچھ خراب تھا چھٹی لے کر گھر آئے ہوئے تھے یہ تو نہیں پتا کہ انہیں شکایت کیا تھی پر وہ مونگ کی دال کھاتے تھے اور شام کے سمے شیشے کے گلاس میں ایک بوتل میں سے کچھ انڈیل انڈیل کر پیا کرتے تھے شاید وہ کسی تجربے کار حکیم کی بتائی ہوئی دوا تھی دوائیں دل مچلانے والی تتھا کڑوی ہوتی ہیں یہ دوا بھی بری ہی تھی مگر پتا جی جانے کیوں اس دوا کو خوب مزہ لے لے کر پیتے تھے ہم جو دوا پیتے ہیں تو نیتر بند کر کے ایک ہی گھونٹ میں گٹک جاتے ہیں پر شاید اس دوا کا پربھاؤ دھیرے دھیرے پینے میں ہی ہوتا ہو پتا جی کے پاس گاؤں کے دو تین اور کبھی کبھی چار پانچ اور روگی بھی ایکترت ہو جاتے اور گھنٹوں دوا پیتے رہتے اس وقت بھی وہ دوا پی رہے تھے روگیوں کی منڈلی جمع تھی مجھے دیکھتے ہی پتا جی نے لال لال نیتر کر کے پوچھا کہاں تھے اب تک میں نے دبی ہوئی زبان سے کہا کہیں تو نہیں اب چوری کی عادت سیکھ رہا ہے بول تو نے روپیہ چرایا ہے کہ نہیں میری زبان بند ہو گئی سامنے ننگی تلوار ناچ رہی تھی الفاظ بھی نکالتے ہوئے ڈرتا تھا پتا جی نے زور سے ڈانٹ کر بولا بولتا کیوں نہیں تو نے روپیہ چرایا کہ نہیں میں نے جان پر کھیل کر کہا میں نے کہا مکھ سے پوری بات بھی نہ نکلی تھی کہ پتا جی وکرال روپ دھارن کیے دانت پیستے چھپٹ کر اٹھے اور ہاتھ اٹھائے میری طرف چلے میں زور سے چلا کر رونے لگا ایسا چلایا کہ پتا جی بھی بھیت ہو گئے ان کا ہاتھ اٹھا ہی رہ گیا شاید سمجھے کہ جب ابھی اس استھتی میں ہے تو تماچا پڑ جانے پر کہیں اس کی جان ہی نہ نکل جائے میں نے جو دیکھا کہ میری حکمت کار کر گئی تو اور بھی گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگا اتنے میں منڈلی کے دو تین ویکتوں نے پتا جی کو پکڑ لیا اور میری اور سنکیت کیا کہ بھاگ جا بچے ایسے موقع پر اور بھی مچل جاتے ہیں اور بیکار مار کھا جاتے ہیں میں نے بدھی مانی سے کام لیا لیکن اندر کا نظارہ اس سے کہیں بھینکر تھا میرا تو خون سرد ہو گیا ہلدر کے دونوں ہاتھ ایک کھمبے سے بندھے تھے ساری دیہ دھولی دھوسرت ہو رہی تھی وہ اب تک سسک رہے تھے شاید وہ آنگن بھر میں لوٹے تھے ایسا پرتیت ہوا کہ پورا آنگن ان کے آنسوؤں سے بھر گیا ہے چچی ہلدھر کو ڈانٹ رہی تھی اور اما بیٹھی مسالہ پیس رہی تھی سب سے پہلے مجھ پر چچی کی درشٹی پڑی بولی لو یہ بھی آ گیا کیوں رے روپیہ تو نے چرایا کہ اس نے چرایا میں نے نشنک ہو کر بتایا ہلدھر نے اما بولی یدی اسی نے چرایا تھا تو تو نے گھر آ کر کسی سے کہا کیوں نہیں اب جھوٹ بولے بنا بچنا مشکل تھا میں تو سمجھتا ہوں کہ جب آدمی کو جان کا خطرہ ہو تو جھوٹ بولنا پاپ ہے ہلدھر مار کھانے کے عادی تھے دو چار گھونسے اور پڑنے سے ان کا کچھ نہیں بگڑتا میں نے مار کبھی نہ کھائی تھی میرا تو دو ہی گھونسوں میں کام تمام ہو جاتا پھر ہلدر نے بھی تو مجھ سے اپنے کو بچانے کے لیے مجھے پھنسانے کی کوشش کی نہیں تو چچی مجھ سے یہ کیوں پوچھتی کہ روپیہ تو نے چرایا یا ہلدھر نے کسی بھی سدھانت سے میرا جھوٹ بولنا اس سمے ستیت نہیں تو کشمیہ اوشیہ تھا میں نے چھوٹتے ہی کہا ہلدر کہتے تھے کہ کسی کو بتایا تو مار ڈالوں گا دیکھا وہی بات نکلی نا میں تو کہتی تھی کہ بچے کی ایسی عادت ہی نہیں وہ تو پیسہ ہاتھ سے چھوتا ہی نہیں تم سب لوگ تو مجھے کو بنانے لگے ہلدھر میں نے تم سے کب کہا تھا بتاؤ گے ماروں گا نہیں تو میں وہیں تال کے کنارے تو ہلدھر اماں یہ بالکل جھوٹے ہیں چچی جھوٹ نہیں سچ ہے جھوٹا تو تو ہے اور ساری دنیا سچی ہے تیرا نام نکل آیا ہے نا تیرے پتا نوکری کرتے باہر سے روپے کما لاتے چار جنے اسے بھلا ویکتی کہتے تو تو بھی سچا ہوتا اب تو تو ہی جھوٹا ہے جس کے بھاگ میں مٹھائی لکھی تھی اس نے مٹھائی کھا لی تیری قسمت میں تو لات کھانا لکھا تھا یہ کہتے ہوئے چچی نے ہلدر کو کھول دیا اور ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی میرے سمبندھ میں اس پورن آلوچنا کر کے اماں نے پاسا پلٹ دیا نہیں تو ابھی بیچارے پر نہ جانے کتنی مار پڑتی میں نے اماں کے نکٹ بیٹھ کر اپنی نردوشتا کا راگ خوب الاپا میری سرل ہردیا ماتا مجھے ستیہ کا اوتار سمجھتی تھیں انہیں پورا یقین ہو گیا کہ سارا اپرادھ ہلدھر کا ہے ایک کھڑ بعد میں گڑ چبینا کے لیے جب کوٹری سے باہر نکلا ہلدر بھی اسی سمے چیوڑا کھاتے ہوئے باہر نکلے ہم دونوں ساتھ ساتھ باہر آئے اور اپنی اپنی آپ بیتی سنانے لگے میری کہانی سکھمے تھی اور ہلدر کی دکھمے مگر انت دونوں کا ایک تھا گڑ اور چبینا